الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم ایمان والو اللہ سے ڈرو وقن و اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو ماکام جی، مدینہ منحل تحلف عن رسول اللہ اہل مدینہ اور مدینہ کے ساتھ جو دیہات ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور انہیں اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ ترجیح نہیں دینا چاہیے تھا ظالق بے ان ہوں لاسیم زماؤں بلا نصبوں بلا مخ نصب کی اللہ یہ اس وجہ سے کہ انہیں اس راستے میں پیاس لگے جہاد کے راستے میں تھکاوٹ ہو یا بھوک لگے ولا یا تو موتین موتی الکفار یا جو بھی ایک وادی طے کریں اور کفار کے مقابلے میں کفار کو غصہ دلائیں ولا نئی رن اور جو کچھ بھی دشمن کے مقابلے میں انہیں ملے ان تمام چیزوں پہ بھوک پیاس یا وادیاں طے کرنے میں کتب بل بھی عمل صالح ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے ان اللہ لا علیہ اجر المحسنین بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ولا ينفقون نفقة صغیرہ یہ جو کچھ بھی تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مجاہدین کی سبیل اللہ یا بڑی کوئی چیز ولا غلیہ وادیاں یا یہ کہ کوئی وادی یہ طے کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے اللہ بس ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے نیک ذی اللہ احسن ما یا ملون اللہ پاک اجر دیتا ہے نیک لوگوں کو بہتر اس سے جتنا کہ وہ نیک کام کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جائے بات ہو رہی تھی غزوہ تبوک سے متعلق کہ اس میں کچھ صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی سچی سچی بات بتا دی کہ کوئی خاص عذر نہیں تھا بس رہ گئے سستی ہو گئی ہے سچی بات جو پچاس دنوں کے بعد ان کے لیے کی یہ آیات نازل ہو گئیں والدین رضین الفو سے اس پر بات ہو رہی تھی اس دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی اللہ راضی ہو گئے جس پہ حضرت کا مالک جو تین صحابہ تھے جو ان میں وہ ملنے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں خود کہ میں جب مسجد نبی میں داخل ہوا تو صحابہ اکرام کا ایک اجتماع لگا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ سب سے پہلے اس اجتماع میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے مجھے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے بارے میں توبہ کی یاد نازل ہو گئی پھر میں قریب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ملے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کام جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک زندہ رہو گے آپ کی پوری زندگی میں سے آج کا دن جتنا آپ کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی کا دن ہے ایسا اور کوئی پوری زندگی میں ایسا دن آپ کو نہیں نصیب ہوگا سب سے اونچا اور عظیم دن ہے آپ کے لیے مبارک ہو آپ کو پھر اس کے بعد سب صحابہ نے مجھے مبارک دی کہ آپ کی توبہ قبول ہو بات یہ ہے کہ سچ بولنے میں اللہ بھی راضی انسان خود بھی مطمئن ہوتا ہے پریشان نہیں ہوتا اور ایک ہی دفعہ بولنا پڑتا ہے بندہ جھوٹ بولے تو صبح شام کو اس جھوٹ کی حفاظت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہاں پر چونکہ نظرات نے سچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کری کہ کوئی عذر نہیں تھا بس سستی کی وجہ سے جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تو پچاس دن تکلیف کے تو گزرے لیکن ہمیشہ کے لیے گویا کہ کامیابی نصیب ہو گئی اس پر یہ ایپ جو ہے ان کی فضیلت میں ہے یازین الب اللہ رکن و ماد شادی کی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو یہاں تین باتوں کا ذکر ہوا ہے ایک ہے ایک تو ایمان کی بات ہے اور سب سے اونچی نعمت ایمان ہے پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے پرہیزگاری سے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ امال صالحہ خبا لاؤ لیکن گناہوں سے بچنا امال کو بجا لانا یہ ماحول سے نصیب ہوتا ہے اس اچھا کو فرمایا صادقین سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو نوعیت معنی ہوتا ہے ایک بس یہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کا تسلسل ہمیشہ رہے ہر روز رہے ہر ہفتے رہے پھر اس کا نیکی کا اثر انسان کے پاس رہتا ہے ایک عربی شاعر گزرے ہے وہ کہتا ہے کسی کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے احباب ساتھی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دیکھ لو وہ نیک لوگ ہیں ٹھیک لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں تو یہ بندہ بھی اچھا ہے اور اگر اس کے ساتھ ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں لا اصل عن المرء وسل وہ اصل عام آپ کسی ساتھی کا حال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے مت پوچھیں اس کے دوست احباب اٹھنے بیٹھنے ملنے والے وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں اگر وہ قبائل سے بیٹھتے ہیں اچھے دوست ہیں ہمارے والے ہیں کے یہ بندہ بھی ضرور اچھا ہے نیک کی دوستی نیک کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر عبداللہ ابن عباس عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عید کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس عید سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کی جماعت کے ساتھ جوڑتے رہو کہ یہ اندر بات سے سچے ہیں سچائی ایمان کی ہوتی ہے وعدے کی سچائی ہوتی ہے نیت کی سچائی ہوتی ہے پھر قول اور عمل کی سچائی ہوتی ہے ایک بندے کی گفتگو ہے کیسی گفتگو کر رہا ہے میں یوں کر لوں گا یوں کر لوں گا پھر اسی گفتگو کے اس کا عمل ہے تو یہ قول اور عمل کے لحاظ سے سچا ہے ایمان کی سچائی وعدے کی سچائی نیت کی سچائی قول و عمل کی سچائی یہ پورے طور پر مکمل سچائی کی مرکز جماعت نبی کے بعد صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے تو حضرت عبداللہ عباس عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیل صحت کی یہ ہے کرتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کے یعنی ساتھ رہو یعنی صاحب اسلام جیسے ایمان بناؤ ان کے احوال زندگی پڑھو ان کے ساتھ ان کے اوپر حالات کی آئے حالات بھی نہیں مرا موتیں آئی اونچی اونچی شہادت کی موتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں انسان سمجھے نا میرے اوپر آ گئی تو میں یوں ہو گیا تو میں ہو گیا تو فلاں نہیں ہوگا تو کمزوری ہوگی تو شادیاں نہیں ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے میں جمعے کے دن گزشتہ اس دن عرض کر چکا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو جو اولاد تھی وہ صرف اسی تھے لڑکیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے سینکڑوں میں میں تھے تھے تو کہتے نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی کی دعا برکت سے سے نے رزق بھی بھی دیا اولاد دی یہ وہ لوگ ہیں جن چولہوں کئی کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی بھوک کوئی نہیں مرتا یہ اس طرح اجتماعی طور پر ایمان کے ساتھ طور پر ایمان کے کے ساتھ ساتھ صالح جڑے رہے اللہ نے اس جماعت کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا تو یہاں صاحب نے سچ کہا نے نے تو ان کے بارے میں یہ یہ سچے لوگ ہیں اب اللہ بھی راضی ہو گیا ہمیشہ سے یہ ان کی توبہ قبول ہو گئی انسان کو سچ بولنا چاہیے اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے اللہ بھی راضی ہے اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ رسوائی سے بچے گا کہ سچ بول رہی ہے بعد میں بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے اور طرح طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ پیسہ السلام سر صحابہ کرام کے کئی مقام پہ قرآن مجید نے کئی مقام پہ تعریف کی ہے دوستو نیک بندے کی جو صحبت ہے یہ بہت اونچا سرمایہ ہے قیمتی سرمایہ ہے حضرت شیخ شادی نا صحبت صالے صورا سال صحبت تالے پورا تالے نیک بندے کی صحبت تو نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت جو اپنے پہلے میں کوئی پونجی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی ایک واقعہ لکھا کہ وہ باغ کا اور مٹی کا اور پھول کا کہ وہ اس مٹی سے خوشبو رہی تھی جو بات میں تھی حالانکہ مکے تو پھول نہیں ہوتی لیکن مکے سے پوچھا پھر زبان حال نے کہا کہ بات ہے مدت مدت مدت باقل باقل یار من بسر کرتا میں ایک تک پھول کے ساتھ رہی ہوں نا تو دوستی کا اثر ہو گیا تو اس مٹی میں بھی پھول کی خوشبو بن گئی جب نیک لوگ نیک لوگوں کی صحبت ہو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ایمان قوی ہوتا ہے ہمارے صالحہ کی توفیق ہوتی ہے مزید دنیا سے بیزاری کا ایک اندازہ ہوتا ہے آخرت کی فکر لگتی ہے اور یہ قیمتی سرمایہ ہے انسان کو آخرت کی تیاری لگ جائے رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول تھا اگر کسی یہ جیسے انصاری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ والے تھے تو انہوں نے نمبر بنائے ہوئے تھے کہ آج یہ دو ساتھی جائیں گے پوری ڈپٹی دیں گے جن کو مسجد نبی میں رہیں گے جو آپ کی واضح نصیحت ہوگی یہ سنیں گے پھر ہم جائیں گے تو یہ واپس آ کے ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا آج دل کو بیان ہوا کل یہ کھیتی باڑی کریں گے ہم جا کے مجلس رسول میں حاضری دیں گے جو آپ سے سبق ملے گا جو اس طریقے سے نژداک میں دین سیکھا حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں جمعے کی نشست میں حمزلہ دو ہے ایک حمزلہ بن ابی رافع جو کاتبین بئی میں سے ہیں اور ایک حمزہ وسیلے ملائکہ ہیں جن جو شہید ہو گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا یہ جو حنزلہ وسیلے ملائکہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا حضرت حنزلہ منافق ہو گیا دعا کریں اور ساتھیوں کو بھی راستے میں یہ کہتے ہیں آپ نے پوچھا کیا بات ہے آپ ایسی کیوں بات کرتے ہو کیا غلطی ہو گئی کہتے ہیں کہ حضرت جب آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں ایمان بنتا ہے دل بنتا ہے ہمارے سارے کی بڑی توفیق ہوتی ہے جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اتنی کوالٹی نہیں رہتی اثر رہتا ہے لیکن سو فیصد پورا نہیں رہتا تو آپ نے فرمایا کہ جب سو فیصد پورا رہ جائے تو پھر تو فرشتے آ کر سلام کریں گے بس یہی اتنا اثر ہوتا ہے جو کچھ رہتا ہے کچھ چلا جاتا ہے تاکہ دوسرے مجلس کی حاضری کی فکر لگاتا ہے تو نیک بندے کی صحبت کا اثر انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ ایمان کو کمی بنانے کی فکر لگ جاتی ہے زہرا جب ایمان والے کے پاس بیٹھے گا تو اس سے اندازہ ہوگا نا کہ میرے اندر یہ کمی ہے اس کے اندر تو یہ خوبی ہے اور یہ وہ چیز جس میں مسابقت مظلوم ہے میں مسابقت مظلوم ہے مسترب الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس میں مسابقت مطلوب ہے اور دنیا داری میں جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کریں یہ سب سے بڑی بادشاہی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں پہلے ایک زمانہ وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے پڑھتے رہے ایک سو بیس سال عمر ہے آخری تیس سالوں میں خانہ خگوش ہو گئے وہ کیا کہتے ہیں وہ خلوت نشینی اشیا کی خانقاہ بنائی وغیرہ وغیرہ لوگ آتے تھے اصلاح کے لیے بیٹھتے تھے ان کی کتاب ہے گلستان بوستان بہت اونچی اور عظیم کتاب ہے اصلاح نفس کے لیے سب سے انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اور ہر وقت وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے کبھی کس انداز میں غرور میں مبتلا کرتا ہے کبھی کبھی تکبر میں میں میں میں مبتلا کرتا ہے ہے کیا تو تو ایک ایک شاگرد کے کے پاس خدمت بیٹھا رہا رہا آخر اس نے کہا کہ حضرت اب جا ہوں جانے مانے آپ نصیحت جو یاد سبق بہت بہت پڑے ہیں وقت ساتھ آتے رہیں گے لیکن جاتے ہوئے ایک آخری نصیحت مختصر سی ہو جو مجھے یاد رہے تو شیخ نے نصیحت کی کی کہ قناعت قناعت کو اپنا زیور بنا لو طرف سے صبر و تحمل کے ساتھ کے اوپر اللہ کا شکر گزار کی حوث نہ ہو یہ دنیا داری کی نصیحت ہے ہے اور اور اور دین داری کی کی کی نصیحت کہ کہ جتنی نیکی نیکی کرو اس کو کو اتنا کم سمجھو خیرات میں اضافہ یہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ تعریف سچے لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ قرآن مجید نے پہلے میں میں بیان کیا ہے بمثل ما تم بھی فقط اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب نبی کے جو جماعت ہے صحابہ جیسا ایمان بنانے کی کوشش کرو ان کے حوالے مقصد اور اور کا آنے کس طریقے سے اسلام نافذ کیا تو جہاں جہاں کہیں گئے بہت ساری جگہوں میں تو جہاد جہاد کرنے گئے تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی جو افریقہ کے جنگلوں میں جنگلی درندوں میں دیا یہاں سے نکل جاؤ علماء نے محمد یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں جب افریقہ وقت میں جو بہت سخت عجیب قسم کے جرندوں سے بھرا ہوا جنگل تھا وہاں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے وہ امیر تھے تو جب اعلان کیا کہ ہم اے حشرات اللہ یہاں سے نکل جاؤ یہاں غلامہ نے محمد بسیرا کرنا چاہتے ہیں یہ جملہ سن کر تو درندے بھی غلامی کرنے لگ گئے اور یہاں سے جنگل کو خالی کر دیا تو

ہمارے اوقات زیادہ قیمتی نہیں ہے وہ جب جا رہے ہیں ہمیں جانا چاہیے تھا ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے دیکھو دیہات پہ جانے کا ثواب یہ ہے کہ اس میں پیاس لگ گئی تھکاوٹ ہو گئی بھوک لگ گئی کوئی باری طے کی دشمن کا مقابلہ ہوا یا دشمنوں سے کوئی چیز حاصل کی مال غنیمت تمام امور میں ہر ہر چیز کے اوپر کتب خطبر ہی لکھی جائے گی پہ آس انسان گھر میں بھی رہے تو پیاس تو لگے گی تو بھی چیز ہے بھوک بھی لگے ہے چیز تھکاوٹ بھی ہوتی ہے عام سفر تو تو تھکاوٹ ہوتی ہے ہے لیکن اللہ اللہ کی کی شان ہو جائے رحمت پھر اپنے ساتھیوں سے سے پاک اتنا ہوتا کہ بھوک پیاس وادی طے کر رہے ہیں کچھ پیسے خرچ کر رہے ہیں تھوڑے یا زیادہ کتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ہر ہر حدیث میں آتا ہے ایک مجاہد کے جو پاؤں پر درد لگ جاتی ہے سفر جہاد میں 跑吧，跑吧。

خیال کیا اس کو بھی بھی جہاد جہاد کا پورا ثواب ثواب ثواب ثواب ملے گا ایک ساتھ پوچھا کہ حضرت والے کے کے کے برابر برابر مجاہد کوئی اور ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو نہیں سکتا ایک صورت میں ہے کہ مسلسل لوگوں میں مسلسل انادہ نہ ہو تو تو پھر اس مجاہد کی طرح ہے ہے جو جہاد کر وہ سفر تواد سو پیرا دے رہا ہے آرام سے بیٹھا ہے لیکن اتنا ثواب اس مجاہد کو مل رہا ہے گویا کہ مسلسل روزے میں ہے مسلسل وہ نماز میں ہے تلاوت میں ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے